ابو عثمان نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے یہ حدیث مذکورہ بالا حدیث کی مانند روایت کی اور ابن مسنہ نے سالم کی اس حدیث میں مزید کہا مجھے یہ بات نہیں پہنچی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کفارہ بھی دیا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکہتر